مرزا میں جانتا ہوں تیرے پیروکار اقوام متحدہ میں بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں تیرے پیروکار ہر ملک کے ایمان اقتدار میں پہنچ چکے ہیں میں جانتا ہوں پاکستان میں مجھ پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے پیچھے میرا یہ عمل بھی شامل ہے کہ میں تجھے گالیاں دیتا ہوں اور ان گالیاں دینے کو فخر سمجھتا ہوں عبادت سمجھتا ہوں خدا کی قدم تو میرے سمجھا تو نے میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا اور خرید تیرے اوپر نفرت کر کے تھوکنا میں سعادت سمجھتا ہوں تیرے پیروکار ہمیں جیل کروا سکتے ہیں ہمیں پھانسی پہ لٹکا سکتے ہیں ہمارے ہوٹوں سے بہت کوسر کا پیارا تو نہیں چھین سکتے نبی کے پاؤں کے پودے مانگیں گئے اپنے نبی کے پاؤں کے پھر میرے نبی ستائیس مرتبہ جنگوں میں نکلے نے نبی کی شان گھٹانے کے لیے کہا کہ نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے گھر بیٹھ کے پیو کھاؤ بڑا جہاد ہے نہیں ظالم نہیں اپنے خون کے ٹکڑے کرا کے بھی فدائی کاروائیوں کے جال بچھا کے بھی بتاتے رہیں گے اصلی جہاد وہی ہے جو آپ نے قدر میں نعرہ